الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا الظن إن املا الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم بزرگوں اور بھائیوں اور دینی ماں بہنیں ایک مومن کے لیے اور ایک ایمان والے کے لیے سب سے بڑی فکر اس کے ایمان کی حفاظت کی جب تک دنیا میں رہے اسے اپنے ایمان کی خبر گیری رکھنا اور اپنے ایمان کی حفاظت کرنا ضروری ہے اور دنیا سے جائے تو یہ فکر بھی رکھنا چاہیے کہ ایمان پر دنیا سے جاؤں جتنے اعمال ایک مسلمان کو دیے گئے ہیں یہ تمام اس کی ایمان کی حفاظت کے جتن کے لیے تاکہ اس کا یہ قیمتی لگا ہوا پودا برابر ثابت ہو جیسے پودا لگانے کے بعد اس کو چاروں طرف سے فینس لگاتے ہیں تاکہ کوئی چلنے والا یہ پودے کو کچل نہ ڈالے جانور اس کو کھا نہ جائیں اس طرح دل کی دنیا میں پودا لگایا ایمان کا کلمہ پڑ کر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اب یہ پودا لگا لینے کے بعد اس پودے کا جتن کرنا اس کی حفاظت کرنا یہاں تک کہ یہ پودا درخت بنے تناور اور باراور ہو اس لیے اس کو فینس لگائی ہے آمال کی کہیں نماز کی کہیں ذکر اللہ کی کہیں توبہ اللہ کی کہیں عبادات کی اور یہ تمام کے ذریعے سے کوشش یہ ہے کہ یہ پودا کہیں مر نہ جائے یہ شجر طیبہ جو ہے باراور بنے اس کے لیے محنت ہے پودا لگانے کے بعد پھر فکر کرنی پڑتی ہے کہ اس کو پانی بھی دے رہے ہیں فینس بھی دیا ہے لیکن ہر وقت اس کی نگرانی اور حفاظت ضروری ہے ورنہ اس میں دیمک لگ جائے گی ہر وقت دوائی چھڑکنی پڑتی ہے کھاد دینا پڑتا ہے آج ہمارے جو ایمانی پودے ہیں ان پر دیمک لگ ہوئی ہے اس پر دوائی چھڑکتے رہنا پڑے گا تو یہ دیمک دور ہوگی اور اس کی فکر کرنی پڑے گی جو ہوشیار مالی ہے وہ پتے پتے کو بوٹے بوٹے کو دیکھتا ہے کہ کہیں کیڑا تو نہیں لگا اس لیے آپ سب کر رہے ہوں لیکن یہ کیڑا لگ رہا ہو تو پانی کا دینا فینس کا لگانا پھر بھی کوئی فائدہ نہیں دیتا جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے یہ ایمانی پودے کو لگنے والی وہ دیمک اور گھن ہے جو اس پودے کو خراب کر کے رکھ دیتی ہے اور اس کو پھل لانے سے دور رکھتی یہ پودا سٹیا کے رہ جاتا ہے لیکن جیسے وہ دیمک کو بہت غور سے دیکھے گا بہت غور سے دیکھے گا تو کیڑا نظر آئے گا ورنہ دور سے تو وہ درخت اور پودا برابر معلوم ہوتا ہے اس طرح ایمان کے یہ پودے کو جو چیزیں خراب کرتی ہیں ان میں سے چند کا تذکرہ اللہ نے یہاں کیا ہے سبق پڑھا رہے ہیں قرآن کریم کے مطابق اگر زندگی ہو جائے تو ہمارا سماج ایک نمونے کا سماج اور سوسائٹی بن جائے اسلامی سوسائٹی قائم کرتے ہیں مسلمانی سوسائٹی نہیں قائم کرتے ایمانی سوسائٹی کیسی ہونی چاہیے مدینے میں دیکھو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں جو معاشرہ تیار فرمایا اس کو دیکھو یہ ہے نمونے کا سماج جہاں ایک انسان کو دوسرے انسان سے ہمدردی ہے جہاں ایک کو دوسرے کا درد ہے جہاں ایک دوسرے کے غم میں شریک ہے جہاں ایک دوسرے کے خوشیوں کے اندر سب شریک ہیں دوسروں کی خوشی کو اپنی سمجھ رہے ہیں دوسرے کو غم کو اپنا سمجھ رہے ہیں دوسرے کی پریشانی کو اپنی پریشانی سمجھ رہے ہیں حدیث شریف میں ایک واقعہ نقل کیا حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے سرکار کے پاس کچھ مال آیا تھا اور سرکار اسے تقسیم فرما رہے تھے مسجد نبوی شریف میں ضرورت مندوں میں ایک جلیل القدر صحابی ہیں حضرت صاحب ابن ابھی وقاص رضی اللہ تعالی وہ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں جن کو دیا جا رہا ہے ان میں ایک صاحب ایسے ہیں کہ حضرت صاحب کے اعتبار سے ان کو دینا چاہیے تھا حضور ان کو دے نہیں رہے سرکار ان کو دے نہیں رہے حضرت صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور فرماتے ہیں کہ فسارر تو میں نے کان میں جا کر حضور کو سرگوشی کے لہجے میں کہا کہ اللہ کے رسول وہ جو فلان آدمی بیٹھا ہوا ہے نا وہ دیے جانے کا بہت مستحق ہے آپ اس کو دیجیے اور جملہ استعمال کیا وہ ارام و مومنا میں اسے مومن گردانتا ہوں سمجھتا ہوں سرکار نے ان کے جملے کی اصلاح کی آپ نے فرمایا اور مسلمان مومنن مت کہو مسلمان کہو یہ فرق تو میں دیر سے سمجھاؤں گا اتنا کہہ کر آ کے بیٹھ گئے اور سرکار دیے جا رہے ہیں ضرورت مندوں کو لیکن ابھی تک اس کو نہیں دیا ہے تھوڑی دیر کے بعد پھر کھڑے ہوئے ہیں پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے پھر وہ سرگوشی کے لہجے میں کہا کہ حضور یہ دیے جانے کا مستحق ہے اور بڑا ایمان والا ہے اس کو دیا جائے حضور نے وہی جملے کی اصلاح کی اور بٹھا دیا تیسری مرتبہ جذبہ پیدا ہوا پھر کھڑے ہوئے حالانکہ وہ رشتہ دار نہیں ہوتے تھے ایک ایمانی بھائی ہوتے تھے ان نمبر نو میٹ اتنی ہمدردی ہے کہ سرکار کو کہنا کوئی جو ہے آسان اور معمولی کام نہیں ہے لیکن بار بار کھڑے ہو کر ہمت جوڑ کر سرکار کو درخواست کرتے ہیں اب یہ تیسرے شخص کے لیے تین تین مرتبہ اٹھ کے درخواست کرنا اگر اخلاص نہ ہو تو کوئی نہیں کرے گا لیکن سرکار نے جواب کیا دیا اللہ کے نبی کی بصیرت کو داد دینی پڑے گی سلام کرنا پڑے گا فرمایا صاحب میں کسی کو اگر نہ دوں تو یہ اس سے میری محبت نہ ہونے کی علامت نہیں مت سمجھنا کہ مجھے اس سے محبت نہیں ہے اس بنا پر میں نہیں دے رہا ہوں میں جانتا ہوں کہ وہ دیے جانے کا مستحق ہے پھر بھی میں اسے نہیں دیتا اس وجہ سے کہ مجھے ان کے دین پر اور ان کے اسلام پر بڑا اطمینان ہے میں جن کو دے رہا ہوں مت سمجھنا کہ ان کو چاہتے ہوئے دے رہا ہوں اور ان سے محبت کی وجہ سے دے رہا ہوں میں جانتا ہوں کہ یہ لوگ ایسے ہیں کہ ان کو نہ دیا تو ان کے قدم لڑکھڑا جائیں گے اور یہ جہنم میں چلے جائیں گے تو میرا دینا ان کو دین پر جمانے کے لیے ہے اور جن کو نہیں دے رہا ہوں ان کے بارے میں میں مطمئن ہوں اس لیے ان کو نہیں دے رہا ہوں اب اس کی بڑی لمبی تفصیل ہے مجھے صرف اتنی سی بات عرض کرنی تھی کہ حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ ہو ایک مرتبہ نہیں تین مرتبہ کھڑے ہوئے ہیں حالانکہ ان حضرات کا معاملہ انتہائی طور پر صاف ستھرا ہوا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جمعہ کے دن ممبر کے اوپر کھڑے ہیں تھوڑی دیر سے ایک جلیل القدر صحابی آئے خطبہ جاری ہے جیسے ہی وہ آئے تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ دینا بند کر دیا اور ان کو خطاب کیا کہ یہ کوئی آنے کا وقت ہے جمعہ کے دن آج کوئی خطیب ایسا کہہ کے دیتے کسی کو اثر میں نہیں ہوگا کسی کی ضرورت اور ہمت نہیں لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اور آنے والے معمولی آدمی نہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ فرمایا یہ وقت ہے آنے کا سرکار نے کب آنے کو جمعہ کے دن دل بالکل صاف ہے اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ بھی جانتے ہیں کہ امیر المومنین کا حق ہے وہ پوچھ سکتے ہیں مجھے فرما امیر المومنین میں ایک کام سے گیا تھا تجارت کے بہت مصروف ہو گیا اس بنا پر وقت کے اوپر جو ہے میں پہنچ نہیں پایا اور میں گھر گیا اور وزو بنا کر سیدھا آیا اس پر اور بگڑ گئے اور کہاں جمعہ اور غسل بھی نہیں کیا اور سیدھے چلے آئے وزو بنا کر اب اس پر لوگوں نے اپنے اپنے اعتبار سے بحث کی ہے لیکن حق بات کہنے کا جو جذبہ ہوتا ہے وہ بھی صاف دل کے ساتھ جو کہنا ہے کہہ دیا یہ واقعہ بہت عام اور بہت مشہور ہے کہ ایک گھر سے سیڑھی چلی اور سات گھروں میں گھوم کر پہلے گھر میں آ گئی کیونکہ ہر ایک نے دوسرے کی فکر کی کہ میری بھوک کے بجائے میں دوسرے کی فکر کروں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی کرامات میں لکھا ہے لوگ کرامات اولیاء ڈھونڈے اور ایک کتاب ہے اس میں کرامات صحابہ بیان ہیں فرماتے ہیں کہ ایک رات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے پاس دو آدمیوں کا کھانا ہو تو ہمارے صفا والوں میں سے دو کو اور لے جائے جس کے پاس چار آدمیوں کا کھانا ہو تو وہ دو تین آدمی اور لے جائے دیکھو کون کتنے لے جاتا ہے سب سے زیادہ تو سرکار نے لے لی کہ اتنے لوگ تو میں لے جاؤں گا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی تین چار مہمان لے لیے اور کہا ان کو سرکار میں گھر لے جاتا ہوں ذرا مسجد نبی سے دور عوالی میں اصل شہر کے قریب جو ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکان تھا وہاں پہنچ گئے مہمانوں کو بٹھا دیا گھر والوں کو کھانے کا انتظام کرنے کے لیے کہا کہ آپ کھانے کا انتظام کرو یہ مہمانوں کو کھلانا ہے اور یہ مہمان حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان طلبا کو مہمانان رسول کہہ سکتے ہیں کہ نہیں محل نظر ہے یہ کلام لیکن یہ اللہ کے دین کے مہمان ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے تو کھانا تیار کیا گیا کھانا تیار کیا اتنے میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے عبد الرحمان سے کہا کہ تم ذرا یہ مہمانوں کا خیال رکھنا میں جو ہے سرکار سے مشورہ کرنا ہے مجھے میں دوبارہ جاتا ہوں مسجد سوار ہو کر مسجد چلے گئے اور یوں کہا کہ مہمان جب کھانا تیار ہو جائے فوراً ان کو کھلا دینا وہ چلے گئے جانے کے بعد سرکار سے مشورہ ہوا ہوگا دیر ہو گئی یہاں کھانا تیار ہو گیا وہاں کھانا بھی سادہ ہوتا تھا ہماری طرح جو ہے لمبی چوڑی بھیشوں کا دل تھوڑا ہوتا تھا سادہ کھانا جو جو کی روٹی بنا دی گوشت کو ذرا بھون لیا کھانا تیار ہمارے یہاں تو کھانے سے زیادہ جو ہے پلیٹیں اور پلیٹوں سے زیادہ پاپڑ اور اس سے زیادہ اچار کا ہجوم کرتے ہیں وہ بھی نہیں اس تکلب بالکل نہیں جو ہے کھانے میں وہ اصل چیز پیش کر دی باقی کھاتا اب جب مہمانوں کو عبد الرحمان ابن ابھی بکر نے کہا کہ آئیے کھانا تیار ہے تو کہا میزبان کہاں ہے کہا میرے ابا ذرا سرکار کے پاس مشورے میں گئے کہ جب تک وہ نہیں آئیں گے ہم نہیں کھائیں گے میزبان کے بغیر کیسے کھائیں میں بھی ایسی جگہ مولانا یونس صاحب تقریر کرنے سے گریز کرتا ہوں کہ جہاں میزبان جو ہے خود غائب ہو دعوت دے کر یہ کیسا بغیر دلہے کی انہوں باہر کھانے سے انکار کر دیا نہیں کھاؤں گا تھوڑی دیر کے بعد حضرت صدیق اکبر رضی تعالیٰ عنہ ہے گھر میں سلام علیک کے بعد پہلا جملہ مہمانوں کو کھانا کھلائے تو اتنی بڑی عمر کا جوان لڑکا لیکن جو ہے کسی جگہ چھپ گئے کیا ابا مجھ سے ہو جائیں گے کہتے ہیں میں تو دروازے کی دراز ادھر اوٹ کے اندر چھپ گیا کیا وہ مجھ سے ہو جائیں گے میں نے کہا کہ میں نے بہت کم کھانے کے لیے لیکن آپ کے مہمان ایک کے دو نہیں ہوئے کھانے کو تیار ہی نہیں ہوتے کہاں کروں کہا میں تجھے کیا کہہ کے گیا تھا کہ کھلانا آپ مہمانوں سے پوچھئے ان لوگوں نے نہیں کھایا کیوں مہمانوں تم نے کیوں نہیں کھایا حضرت آپ کے بغیر کیسے کھاتے ہم لوگ کہا میں نے تم کو کیا کہا تھا کہ تم بھوکے ہو کھا لینا جلدی بات کیوں نہیں مانی تم نے اور پھر قسم کھا لی کہ جاؤ نہیں تمہارے ساتھ اور تم کو کھلا کے چھوڑو تو انہوں نے کہا کہ ولہ اگر تم نہیں کھائیں گے تو ہم بھی نہیں کھائیں گے معاملہ زید کے اوپر ایک دم آ گیا گھر والوں نے سمجھایا بچاؤ کا راستہ بتایا کہ مت ضد کیجیے بیٹھ جائیے مہمانوں کے سامنے آپ غصے ہوتے ہیں یہ ذرا گھبرا جائیں گے کھانا نہیں کھائیں گے ارے کہا میں دیکھتا ہوں کیسے نہیں کھاتے کسی زمانے کے اندر چائے بڑی محنت سے بناتے تھے چولہا جو ہے وہ جلانا پڑتا تھا لکڑے اندر جلانے پڑتے تھے اس کو دھوکنا پڑتا تھا پھر جا کر کے جو ہے اس پر پتیلی رکھتے تھے دھواں اٹھ رہا ہے اور گھر والے بڑی محنت سے جو ہے وہ چائے تیار کرتے تھے تو ہمارے بزرگ جو ہیں ان کے یہاں مہمان آئے اب چائے بنا کے جب پیش کی تو انہوں نے کھانے چائے کو نہ کہہ دیا کہ ہم تو چائے نہیں پیتے تو غصے میں آ گئے اور اندر سے ڈنڈا ہے میری بیوی کو معلوم ہے کتنے آنسو آئے ہیں کتنی تکلیف کتنی پریشانی کے لیے تیرے واسطے چائے بنائی تو نے اتنی آسانی سے نہ کیسے کہہ دیا میں دیکھتا ہوں چائے کیسے نہیں پیتا ہے چائے کے بارے میں نہ بول دیا تمہیں پینی پڑے گی اتنی محنت سے بنائی گئی ہے اب اچھی لگے گی کچھ بھی لگے لیکن تیرے کو پینا ہے پہلے لوگ مہمانوں کو جو ہے بڑی عزت کی نظر سے دیکھتے تھے اور خدمت کیے بغیر رہتے بھی گھر والوں نے سمجھا ہے کہ نہیں حضرت آپ یہ قسم وسم توڑو اور کھانے بیٹھ جاؤ بےچارے مہمان پڑے جاؤ اچھی بات ہے چلو گا میں کھاتا ہوں اپنی بات کو چھوڑ دیا اور مہمانوں کو لے کر کھانے کے لیے بیٹھے اب یہ جتنا بھی غصہ کیا جو کچھ کیا یہ اتنا مخلصانہ ہے کہ جب کھانے کے لیے بیٹھے تو خانچے میں جو کھانا لگایا گیا وہ جہاں سے لکما اٹھاتے ہیں حضرت ابو بکر رضی اللہ وہاں نئے دو لکمے پیدا ہوتے ہیں دو لکمے لیتے ہیں تو چار لکمے اور پیدا ہوتے ہیں چار لکمے لیتے ہیں تو آٹھ لکمے اندر سے اور نکلتے ہیں جتنا مہمان کھا رہے ہیں اتنا کھانا اور بڑھتا چلا جاتا ہے یہاں مہمان جتنا تیزی سے کھاتا ہے اتنا میزبان کے پیر بھی لے جاتا ہے دعائیں کرتا ہے اللہ سلامت رکھے عزت رکھے لیکن یہاں معاملہ بالکل برعکس فرماتے ہیں کہ کھانا اتنا بڑھ گیا اتنا بڑھ گیا آواز بھی اندر کہا اپنی اہلیہ کو کہ دیکھ تو صحیح یہ کھانا ختم تو کیا ہوگا یہ تو بڑھتا ہی جا رہا ہے غصہ کیا بٹھایا بولے یہ تمام چیزوں کے اندر اخلاص نہ ہوگا تو یہ کرامت کیسے ظاہر ہوگی تو یہ حضرات ایسے سادہ لوگ تھے ان کے دل بالکل آئینے کی طرح صاف ستھرے رہا کرتے تھے آج ہمارے دل کے آئینے طرح طرح کی بیماریوں سے داغدار ہو چکے ہیں سب سے پہلی بات قرآن کریم کہتا ہے کہ اپنے احباب رشتہ دار یا کسی بھی مسلمان کے باب میں گمان زیادہ کرنے سے بچو اپنا دماغ یہ فضول کاموں میں مت چلاؤ اللہ کی یاد میں چلاؤ دین کے لیے چلاؤ دین کی فکروں میں چلاؤ یہ فضول کاموں کے اندر اپنا دماغ مت چلاؤ اکثر جو ہے ہمارے دماغ یہ فضول چیز میں زیادہ چلتے ہیں یہ آدمی ان کے یہاں کیوں جاتا ہے پہلے نہیں گیا تھا آج کیوں گیا آج اس نے ایسا کیوں پہنا ہے پیجامہ اونچا کیوں ہے نیچا کیوں ہے اس نے ایسا شرٹ کیوں پہنا ہے اس نے پلا کیوں پہنا ہے بھائی ہم کوئی پوری دنیا کے پہنے پہناوے کے آنے جانے کے لوگوں کے کلیکٹر تو ہے ہم کو کیا پڑی ہے کوئی کہاں جاتا ہے اہل اللہ تو اپنے ایک ایک جملے کو چیک کرتے ہیں اپنی زبان کو استعمال کرتے ہوئے بہت سوچتے ہیں کہ یہ جملہ کہیں اللہ کے یہاں پکڑ کا سبب نہ بن جائے اور کیسی پکڑ ایک صاحب نے ایک مرتبہ بارش ہوئی تھی تو یوں کہا کہ ہاں آپ کیا موقع سے آج بارش ہوئی ہے فوراً ان کے دل کے اوپر یہ بات علقہ کی گئی کہ اللہ نے فرمایا کہ یہ بتاؤ کہ کون سے دن بے موقع اللہ سب ہے یہ جملہ کہاں سے لائے تو, تو آدمی اپنی زبان سے بے تحاشا کوئی بھی جملہ استعمال کر لیتا ہے لیکن حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اپنی زبان پکڑ کر فرماتے تھے ابو بکر تجھے یہ زبان میں بہت مبتلا کیا ہے علماء فرماتے ہیں کہ جرم ہوں جرم صغیر سبیر اس کی سائز بہت چھوٹی ہے وہ جرم ہو جرم کبیر لیکن اس سے جو جرم وجود میں آتا ہے وہ بڑا ہوتا ہے جھوٹ کو علماء نے بڑے گناہوں میں اور کبیرہ گناہوں کے اندر کاؤنٹ کیا ہے جیسے کہ غیبت کو بڑے گناہوں کے اندر کاؤنٹ کیا ہے تو سب سے پہلے تو دوسروں کے بارے میں گمان کرنا چھوڑو اور اگر گمان کرنا ہے تو یوں فرمایا اچھا گمان کیا کرو خیر اور خوبی کی باتیں سوچا کرو بری بات کسی کے لیے مت سوچا کرو جب تمہارا دل دماغ دوسروں کے بارے میں صاف ہوگا تو اچھی چیزیں تمہارے سامنے آئے گی اور جب بدگمان رہو گے تو بری چیزیں تمہارے سامنے ہمیشہ آتی رہے گی اس لیے بدگمانیاں سماج کو کھوکھلا کر دیتی ہیں سوسائٹی کو بالکل پزمولہ کر کے اور مزمل کر کے رکھ دیتی ہیں کیونکہ آدمی بدگمانی کے بعد روک نہیں جاتا اس سے آگے کا اسٹیج آتا ہے کہ آدمی تجسس میں لگ جاتا ہے اور دوسروں کے اندرونی معاملات میں تجسس کرنا یہ دل کو خراب کرنا ہے دماغ کو خراب کرنا ہے اور فضول چیزوں میں آدمی اتنا تجسس کرتا ہے گھنٹوں گزر جاتے ہیں یہی باتوں میں لگا رہتا ہے اور سوچتا بھی نہیں کہ میرا ہر جملہ اللہ نے یہاں لکھا جا رہا ہے اللہ قرآن میں فرماتے ہیں ماں جل پیلو میں بلکہ مشاعر تو فرماتے ہیں کہ آج خواص کی مجلسیں بھی غیبت جیبت سے خالی نہیں رہتی آدمی گمان کرتا ہے پھر تجسس کرتا ہے اور تیسرا اسٹیج بہت جلدی آ جاتا ہے اور وہ غیبت کا اسٹیج ہے جہاں آدمی بے ساختہ جو ہے گفتگو کرتا ہے لمبی گفتگو کرتا ہے اور اسے پتہ ہی نہیں چلتا کہ میں گناہ میں مبتلا ہوں غیبت ایسا گناہ ہے کہ اس کو علماء نے لکھا کہ ظلمات بعض و حافظ اس کے گناہ ہونے کا ہی آدمی کو احساس نہیں ہوتا بلکہ جتنی غیبت کرتا جاتا ہے اتنی اس کی دل کی بڑاس نکلتی جاتی ہے سامنے والا سر ہلاتا جاتا ہے اور یہ اس کا سلسلہ دراز کرتا چلا جاتا ہے حضرت مولانا قاسم العلوم نانوی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے کہ اگر نیبت کرنا جائز ہوتا تو میں اپنی والدہ کی غیبت کرتا کیوں فرمایا کہ جب غیبت کرتے ہیں تو جس کی غیبت کی جا رہی ہے اس کی برائیاں غیبت کرنے والے کے کھاتے میں اللہ ڈالتے ہیں اور جو غیبت کر رہا ہے اس کی نیکیاں جس کی غیبت کی جا رہی ہے اس کے اکاؤنٹ میں لے جا کر ڈالتے ہیں تو میری ماں کا فائدہ ہو جاتا اس کی برائیاں میرے پاس آ جاتی میری نیکیاں میری ماں کے پاس چلی جاتی اس میں بھی اللہ والے سوچتے ہیں تو یہ سوچتے ہیں اس میں بھی سوچا تو خیر کا پہلو سوچا لیکن فرمایا شریعت کی اجازت دی حضرت امام اعظم نعمان ابن ثابت رحمہ اللہ تعالی کے واقعات میں لکھا ہے اللہ نے بڑی زبردست بصیرت جو ہے وہ عطا فرمائی تھی حضرت امام اعظم رحمت اللہ علیہ سنا کہ ایک آدمی بڑی عبت کرتا ہے اور اکثر اور بیشتر جو ہے وہ میری برائی میں لگا رہتا ہے تو حضرت نے اسلام کرنے کا اللہ والوں کو اصلاح کی فکر رہتی ہے قوم کی اس لیے وہ ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہیں اور بولتے ہیں زور سے حالانکہ ان کا اس میں کوئی فائدہ نہیں قوم کا فائدہ ہے درد ہے اس وجہ سے جو ہے ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہیں اس لیے حضرت والا تھانوی رحمت اللہ علیہ سے کسی نے کہا آپ حضرت بہت جو ہے غصہ کرتے ہیں فرمایا کہ تم کرنا چھوڑ دو میں کہنا چھوڑ دوں تم کرتے ہو کچھ تو مجھے کہنا پڑتا ہے نہ تم کوئی غلطی کرو گے نہ میں تمہیں کہوں گا پھر فرمایا کرتے تھے کہ آدمی کو ڈھیلا بھی نہیں بننا چاہیے اور بہت ڈھیلا بھی نہیں بننا چاہیے ڈھیلا بنے گا تو لوگ لڈو بنا کے کھا جائیں گے اور بہت ڈھیلا بنے گا تو لوگ بھاگ جائیں گے سخت زندگی جینے کے اصول اور طریقے حضرت کے جملوں سے آج بھی نکال سکتا ہے حضرت امام اعظم رحمت اللہ علیہ نے سوچا بیچارہ خام خام مبتلا ہے کسی طرح یہ بیماری سے اس کو نکالا جائے تو ان کے یہاں بڑا ہدیہ بھیجا خود لے کر گئے اور یہ ہدیہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے وہ تو رات دن برائی کرتا تھا تو چونک گیا حضرت آپ ہدیہ لے کر آئے میرے لیے پر میں سنا ہے کہ آپ بڑی کرم فرمائیاں کرتے ہیں آپ کے احسان میرے اوپر بہت زیادہ ہیں آپ یہ احسان بڑھاتے جائیے تو میرا ہدیہ بھی انشاءاللہ اس سے بڑا ہوتا چلا جائے حضرت میں کوئی احسان آپ پر نہیں کرتا بلکہ میں تو رات دن آپ کی ریبت میں لگا ہوں اور آپ ہدیہ پیش فرما رہے ہیں فرمایا اسی کو تو میں احسان سمجھتا ہوں فرمایا وہ کیسے کہا وہ اس طرح کہ جب آپ میری ریبت کرتے ہیں تو میں تو گناہ گار ہوں آپ اپنی نیکیاں کما کما کر مجھے دے رہے ہیں اور میرے گناہ کے انبار آپ اپنے کھاتے کے اندر ڈلوا رہے ہیں آپ تو ٹو ان ون کا کام کر رہے ہیں آپ تو بہت مبارک کام کر رہے ہیں میں کام نہ کروں تب بھی مجھے کوئی فکر نہیں کیونکہ آپ میرا بہت کچھ کام بنا دیتے ہیں آپ کی نیکیاں مجھے فری کے اندر مل رہی ہے اور رات صبح سے میرے گناہ دھونے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں تو میں تو آپ کا احسان زندگی سکتا اچھا ایک تو میں دل کی براس نکالتا ہوں ایک تو میں آپ کو پسند نہیں کرتا اور پھر بھی جو ہے آپ کے درجے ہی بڑا ہوتے چلے جاتے ہیں اس بنا پر کان پکڑتا ہوں آج سے کبھی نہیں کروں تو دیکھیے اسلام کتنے پیارے طریقے سے فرمائی حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی تعریف میں لکھا ہے کہ امام اعظم رحمت اللہ علیہ اپنی نیتیاں کبھی کسی کو نہیں دیتے تھے یعنی کسی کی ریبت نہیں کرتے تھے جیسے کہ حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ کا جو سوانح ہے اور ادب المفرت کے اندر انہوں نے تحریر فرمایا ہے کہ مغتب موت منزو سمیٹو انت حرام فرماتے ہیں جس دن سے میں نے سنا کہ غیبت حرام ہے اس دن سے میں نے کسی کی غیبت جو ہے کبھی نہیں کی تو یہ حضرات ایسے ہیں کہ اپنی نیکیاں سنبھالنا جانتے ہیں اور یہ بھی جانتے ہیں کہ دوسروں کے گناہ ہمارے کھاتے میں کہیں نہ آ جائیں نیکیاں تو ہم سے ہوتی نہیں اور گناہوں کے امبار کیوں ہم ہمارے سروں پر لیں گے اگر یہ احساس پیدا ہو جائے جو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ والی بات ہے اس سے تو پھر انشاءاللہ ہم بھی توبہ کریں گے اور ایسی برائیوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھیں گے ہماری مجالس جو ہیں اس سے بچ جائے بہتر یہ ہے کہ جہاں بیٹھو اللہ کا ذکر شروع کر دو دیکھو کہ جہاں جنگل میں بیٹھیں گے گنا ہوں گے کوئی کونا پکڑ لو ذکر اللہ میں لگو تلاوت کرنا شروع کر دو اور جہاں کوئی غیبت کر رہا ہو آپ وہاں بیٹھے سنیں جو غیبت ہو رہی ہے فوراً وہاں سے اٹھ جاؤ جیسا کہ قرآن کریم کی تشریحات سے واضح ہوتا ہے امام صاحب کی بصیرت پر میں وہ ایک واقعہ پڑھ رہا تھا اس روز کہ ایک صاحب نے اپنا ان کے آبا و اجداد نے یا انہوں نے اپنا کوئی دفینہ زمین کے اندر مکان کے اندر ہی گاڑا ہوا تھا سوچا تھا کہ جب ضرورت پڑے گی نکالیں گے اس زمانے میں یہ مال کی حفاظت کے لیے یہی طریقہ ہوتا تھا کہ زمین میں گاڑ دیتے اب وہ بھول گیا بہت سے لوگوں کے پاس گیا حضرت کہاں گاڑا ہے کچھ پتا نہیں چلتا آپ کچھ وظیفہ بتائیے کچھ بتائیے لیکن بات بنی نہیں اخیر میں لوگوں نے کہا امام صاحب کے پاس چلے جاؤ تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے پاس آئے حضرت میرا مال جو ہے میرے گھر ہی میں کہیں دفن ہے لیکن یاد نہیں آتا کہ کہاں دفن ہے تو یاد آ جائے اس کے لیے کوئی وظیفہ بتائیے فرمایا دو رکعت کا تحریمہ باندھ لینا اچھا حضرت تو کیا ہوگا فرمایا انشاءاللہ امید ہے کہ تجھے فوراً جو ہے معلوم ہو جائے گا کہ تیرا وہ مال کہاں تم نے لوٹایا ہے اچھا اتنا مجرب نسخہ ہے کہاں ہاں اب وہ گیا اور وضو کر کے اس نے جو ہے دو رکعت کا تحریمہ باندھا ابھی تو رکو بھی نہیں آیا تھا کہ اس سے پہلے اس کو یاد آ گیا کہ فلان جگہ میں نے چیک نہیں کیا ہے وہاں بڑا ہوگا وہ رکو میں سے سیدھا وہاں پہ اور جا کر کے اس نے کھودا اور وہاں سے واقعی وہ خزانہ نکل آیا دیر سے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ پر احمد علیہ کے پاس پہنچا اور کہا حضرت آپ نے تو عجیب نسخہ بیان فرمایا کہ مجھے فوراً جو ہے اپنا دفینہ مل گیا لیکن یہ بتایا آپ نے کیسے فرمایا اصل میں شیطان نہیں چاہتا کہ بندے اس کی محنت کو رائے دان کر دے جہاں اللہ اکبر کہا شیطان رو پڑتا ہے کہ میری دل بھر کی محنت پر اب یہ پانی پھیرنے والا ہے اس لیے وہ نماز میں وسوسے ڈال کر رکاتیں بھلاتا ہے اور جو نہیں یاد آنا چاہیے وہ سب نماز میں یاد دلاتا ہے تو مجھے معلوم تھا کہ تیرے کو بہت مشکل سے نماز میں میں نے کھڑا کیا ہے لیکن شیطان تجھے یہ دو رکعت کمپلیٹ نہیں کرنے دے گا اور یاد دلائے گا تیرا تو یوں کام بن گیا لیکن تو نے نماز تو پوری ہوگی پوری فرمایا حضرت رکو سے پہلے اللہ نے کام بنا دیا پھر محنت کرنے کی ضرورت خیر یہ تو انسان کی خود غرضی کی میں بات کر رہا تھا کہ ایسا خود غرض ہے انسان نماز بھی پڑھے تو ایک مقصد لے کر پڑھے ارے حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ دعوت کے کام میں نکلو تو بھائی یہ نہیں ہے کہ تجارت نہیں چل رہی ہے دکان ٹھپ ہو چکی ہے تو بند کر کے نکل گیا اور ادھر کو کیا ہے ایف آئی آر پڑ چکی ہے تو نکل گیا اور جو ہے کوئی اور حالات آئے تو نکل گیا نکلنا تو ایسے حال میں چاہیے جیسے میں صحابہ کرام غزوہ تبوک کے اندر نکلے ادھر کھجوریں پک رہی ہیں سخت گرمی کا موسم ہے فصلیں کٹنے والی ہے پوری سال کی محنت کا خلاصہ آنے والا ہے کہ سرکار نے فرمایا ہم کو اللہ کے راستے میں نکلنا ہے تو صحابہ کا ایمان ایسا کہ سب کھجوریں اور فصلیں چھوڑ کر نکل گئے یہ نکلنا اصل نہیں کرنا ہے جب فری ہے تو کبھی بالکل فری ہے چھٹی اب جائیں گے نہیں بزی ٹائم میں جا کر دکھاؤ تو مانے کہ ایمان کی قیمت آج کل بیچارے جو مدرسے چلاتے ہیں ہمارے علماء اس میں فیس کبھی کبھی لیتے ہیں ایک جگہ جو ہے وہ فیس کے اندر دس روپے بڑھا دیے استاد نے تو ماں باپ آگے آپ کی نے چڑھا کر کیا بھائی تم کچھ منموہن سنگھ بن گئے کیا دس روپئے بڑھا گیا کہا ہزار نہیں پائے گئے خالی دس پڑا اس میں تو تم دونوں کا آستی نے چڑھا چڑھا کے گنجی تک کی چلائے ایسا تو ہم نے کیا کر دیا دس روپئے بڑھے تو دودھ کی تھیلی کے اوپر دس روپئے بڑھتے تو کبھی درد نہیں ہے چپ لے کے آ جاتے روزانہ جو ہے سبزیوں کے دام بڑھتے ہیں اور پیاز جو ہے کھانے کے تعلیم نہیں رکھی اتنی مہنگی کر کے بھی تو بھی لاتا ہے اس میں تو لڑنے کسی کے نہیں ایک ہم مظلوم ایسے ہیں کہ لڑنے کے لیے تو چلایا اور تیرے ہی بچے کو پڑھانا ہے اور گھر کا نظام بھی چلانا ہے تو اگر دس روپے بڑھائے تو تجھے تو یوں کہنا چاہیے کہ استاد محترم یہ دس میں کیا ہوتا آپ پچاس بڑھائیے اگر دین کی محبت ہوتی اگر اللہ کے قرآن سے محبت ہوتی اگر اپنے بچے کو دین سکھانے کا خیال ہوتا تو ماں باپ کیوں کہتے دس کی کیا آتی ہے سو بڑھائیے ہزار بڑھائیے کوئی مسئلہ نہیں نظر ہم دنیا میں ٹیوشن کے لیے رکشا رکھتے ہیں اس کا الگ دیتے ہیں ٹیوشن والے کو الگ دیتے ہیں اور ٹیچر اور ٹیچر کو وہاں اسکول کے اندر الگ گہرے ڈائری میں ہاتھ ڈالتے ہیں اور وہ پرنسپل تو کسی طرح قابو میں آنے کے لیے تیار نہیں ہوتا اس کو منت سماجت اور سر سر کر کے اس کے پیر میں پڑتے ہیں لیکن دین کے لیے تو ہر وقت مولانا سے جو ہے ڈنڈا لے کر لڑنے کے لیے تیار ان کے برابر پڑا نہیں تو چلتا کر دیں گے یہ بیچارے مظلوم ہیں ان کو چلتا کرنے میں دیر کیا ہے یہ تو ہمیشہ رفتے سفر مان کے تیار ہی رہتے ہیں ان کو معلوم ہے کہ کب نوکری جائے یہ پتہ نہیں لیکن وہ مولانا نے اچھی بات انہوں نے یوں فرمایا کہ تیرے گھر میں ایک تو کالا کیبل ہے نے ایک سفید وائر ہے سفید وائر والا مہینے کی اینڈ پر تین سو روپیہ لینے آتا ہے تو اس کو کہتا ہے کہ دیکھ میرے پاس پیسے نہیں تو لیکن اللہ کے واسطے ہے تو وائر مت کاٹی ہو وائر کاٹا تو کیا ہے میرے بچے رکھڑ جائیں گے رات کو یہ فلمیں کیسے دیکھیں گے یہ تو کیا پوری دنیا کی تیری بیس جہنم کا تو نے پورا نقشہ جو ہے قائم کیا ہے اور تو نے اوپر الٹی چھتری لگائی ہے پہلے فقیر چھتریوں کے اندر پیسے جو ہے وہ جمع کرتے تھے اس نے بھی الٹی چھتری لگا کر جہنم کا سب انتظام کر کے رکھا ہے کہ آنے دو لوگ تیار ہیں جیسے وہ چھتری الٹی کر کے کہتا تھا کہ آنے تو پیسے اندر ہماری چھتری تیار ہے تو انہوں نے بھی چھتریاں تیار رکھتی ہے جانے دو عذاب ہم لوگ تیار ہے پھر اب کتنے بھی وظیفے پڑھو اور مولانا سے جا کے دعائیں کرو اور کام ہی بنے تو اس نے بہت اچھی بات کہی اس نے کہا تین سو روپئے کا جہنم کا کیبل تیرے کو کٹوانے میں پیسے جو ہے وہ نڑتے نہیں وہ تین سو کے چار سو کرتا ہے تب بھی خوشی خوشی سے تو اس کو دیتا ہے اور دین کے لیے تیرے قرآن کے لیے صرف دس روپیے بڑھائے ہیں اگر تیرے دل میں دین کی محبت ہوتی اللہ رسول سے پیار ہوتا اللہ کی اس کتاب کا عید ہوتا اور تجھے یہ خیال ہوتا کہ میرے بچے کل جو ہے قرآن کریم پڑھیں گے اور مر جاؤں گا اور قبر میں ان ثواب یہ کریں گے تو تیرے لیے دس روپے کوئی چیز نہیں ہے اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی سمجھ نصیب فرمائے سب سے بڑی فکر جو ایمان والوں کو آج کرنی ہے ہمیں اپنے اندر کو درست کرنا ہماری سوسائٹی کے کھوکھڑے پن کو دور کرنے کے لیے دلوں کے بگاڑ کو دور کرنا انتہائی طور پر ضروری ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق ادا فرمائے اب سے تھوڑی دیر تک انشاءاللہ ذکر کریں گے لا الہ الا اللہ کا اور اس کے بعد تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ اور پھر دعا کریں الرحمن بار مشکو گلو نام تو گفتن کمال گپتن کمالی تھوڑی دیر ان شاء اللہ مراقبہ کریں گے مراقبہ اللہ کے دھیان میں اللہ کی رحمت کے انتظار میں بیٹھنے کا نام ہے آنکھیں بند رکھیں زبان سے کچھ نہیں کہنا ہے بے اختیاری میں کوئی ضبط نکل جائے تو بات الگ ہے اور سر کو دل کی طرف ذرا سا جھکانا ہے صرف تصور کرنے کا نام ہے مراقبہ اللہ کی رحمت برس رہی ہے اور دل میں سما رہی ہے اور دل اللہ اللہ اللہ کر رہا ہے لگاتار یہی تصور رکھا جائے لگاتار یہ مراقبہ کیا جائے کروڑوں لوگوں کو اس سے فائدہ ہوا ہے اور انشاءاللہ ہمیں بھی ہوگا اللہ کی رحمت برس رہی ہے دل میں سما رہی ہے دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ بے دار شا غفلت میں ڈوبے ہوئے دن جا کر ہم نے ہمارے دلوں کو غفلت کی چادر اڑا کر سلا دیا دیکرے مچ بو لے شام بچ بولے شام بچ بولے شام اللہ کی یاد میں مجبور ہو جاتی کا اصلی کام اللہ اللہ کرنا مجھے بخش ہے نام پپا تیرا الہی بتا چھوڑ سرکار تیری کہاں جائے یہ بندنا چار تیرا کہاں جائے جس کا نام کوئی تجھ بن کسے ڈھونڈ جو طلبدار تیرا مرض لا دوان دوا کی چانگو تو کی ہے میرا میں بیمار تیرا کوئی تجھ سے کچھ کوئی کچھ چاہتا ہے میں تجھ سے ہوں یار طلبگار تیرا حد سے زیادہ ہے یا رب مجھے جاگی رحم بسیار تیرا سدا خواب غفلت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 اللہ علیہ وسلم جینا بہا من جمیل احوال والآفات تغضیلنا بہا جمیل الحاجات تطہرنا بہا من جمیل السیار ترفعنا بہا اندکا اعلی درجات تو بندے کو نام اکثر آیا بن جمی خیرا پھر آیا کہ باب الما پھر نہ کہا کل شین کری اللہ حسین آتے وغیرہ پھر انہوں نے کل جگہ ہوا جن میں پھر یہ دنیا وادا بلا تیرا اللہ مین کلو بنا نواسیانا وجوار خانا بھی ابھی لم تم لکھنا مینا کیا بھائی بفال بازار کا بنا پکڑا تو ولی آنا وا دینا یا سوائی سبھی اللہ مہاتے نفوسنا تقوا وزر کے ہاں کا خیر من رکھا انت ولی ہوا والا اللهم تاہ قلو بنا من النفا وامننا من الریا وعسنتنا من القلی وعاجمنا من الخیانا فإنك تعلم خائنة العاجل وما تخفي الصدور يا مقلب القلوب سبب قلوبنا على دين يا مسبب القلوب سبب قلوبنا على طاعه اللهم اشرح صدورنا ودور قلوبنا وزين اخلاقنا وتمم تقصيرنا اللهم حصل مرادنا اي اللہ ہمارے کو گا سے رہا کرنا اللہ بہت خوش بھی ہیں اور لگاتار ہیں اور کار ہیں اور کار ہیں اور گار ہیں پھر بھی تیری رحمتوں کے امیدوار ہیں اللہ تیری رحمتوں کے طلبگار ہیں اللہ کرم کی دے دے نفشرت کے فیصلے فرما دے اللہ کا کا نے مانگ کروا دیا تیری شان میں کوئی کمی نہیں آئے گی لیکن ہم جیسا کی بگڑی بن جائے اللہ ہماری بگڑی بنا دے اللہ ہماری پوری زندگی سنتوں کے مطابق بنا دے اللہ کے احکام پر عمل پیرا بنا ہمارے لیے آسان فرما دے اللہ ہمارے دین کی جان والے زدادوں کی حفاظت فرما اللہ ہماری ایمان کی حفاظت فرما اللہ ہماری ماں بہنوں کی عزتوں کی حفاظت فرما اللہ ہمیں با حیا زندگی عطا فرما اللہ ہمیں اخلاق زندگی عطا فرما اللہ حیائیوں سے حفاظت فرما اللہ بے ایمانیوں سے حفاظت فرما اللہ سو فیصد دین پر چلنے والا بنا دے اللہ عالمین ہمارے ماحول کو دینی ماحول بنا دے ہمارے گھرانوں کو روحانی اور ایمانی گھرانے بنا دے اللہ گھروں میں تلاوت کا جذبہ رکھ دے اور اللہ زبانوں کو باقی بنا دے اللہ قلوب کو شاکر بنا دے جسم کو تیرے آسان پر عامل بنا دے اللہ کو ہم سے راضی اور خوش ہو جا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہر باہر کر نصیب فرما اللہ کو ہم سے راضی اور خوش ہو جا ہمیں اپنا بندہ بنا دے اللہ جو بیمار تھے ہمیں کا فرما بچوں کی پریشانیاں دور فرما جو الجھنوں کی گرفتار ہیں ان کی الجھنیں دور فرما ہوگا جب تک زندہ رکھتے ایمان پر زندہ رہے جب سوچتے آپ کی وہ کرنے والی ماں بتا کروا پورے مجلے کی مختلف کروا امت کے ایک فرد کی مختلف کروا اور دعائیں اپنے فرد کرم ابھی بادشاہ کے تو پہلے منظور کرنا پھر آپ کی گیا ہمارا